اور فرون اپن قوم میں پکارا کہ اے میری قوم کیا میرے لیے مصر کی سلطنت ناؤ اور یہ نہر کے میرے انچی بہتی ہیں تو کیا تم دیکھتے ناؤ